اپنے والا دھنیہ القرآن شہر شہروام تمام عمل اکرام منتظم آلہ محترم استاد عالم حکومت شاہب صاحب محمد شفیق تمام طلبا حاضرین جلسہ حاضر السلام علیکم جماعت مبارک صلی صلی اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اور اور سبحان رسول کی یعنی نورانیت صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت ولادت ہمارے یعنی ولادت مبارک کے وقت معجزات جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے جو پھر جملہ صحیح اپنے مضمون کے لحاظ صحیح بن گئے وہ موجودات کی یہاں کر کے آپ علیہ السلام کو تسلیم نورانی آپ کا دین سب میں نزدیک لوگ لیکن آپ نے سن اختلاف جس سلسلے میں ہوتا ہے وہ ہے آپ کا حصے دور ہونا کہ آپ کا نور شریف آپ کی ذات شریف زندگی کوئی ایسا نور شریف ہے جی، کہ جڑا اللہ تعالیٰ جس وقت کے اندر بختر بختر محسوس بھی کرانا سبحان اللہ ملائکہ نور لیکن ہما وقت وقت وقت نورانیت نورانیت محسوس محسوس نہیں نہیں جس دہیا کی شکل جبری کے امین سن اس اس سی ہوتی وقت انہوں سنانی انسانیت ہی محسوس ہوتی مسئلہ صرف میں انہوں اور روایات کے ساتھ ساجر کروں گا جو بابا سے برادر رونما ہوئے ہیں آپ علیہ السلام دا ہو یعنی جسمانی حوالے دار ذاتی حوالے دار حصی حوالے دار نور ہونا اونا موجزات تو بھی ثابت ہوتا ہے بس یہ سبحان اللہ نقصان گرامی میرے پیٹ کے اندر رہا ہے میں کو بوجھ معلوم نو مہینے صحیح روایات کے مطابق آپ کے اندر قیام نو مہینے فرمایا ہے نو مہینے کے اندر بات کا ہوں کوئی بوجھ معصوم نہیں ہوا یہ بوجھ معصوم نہ ہونا سکتا ہے Oh, God. جس وقت ولادت ہوتی پیدائش ہوتی اس وقت فرمایا جسم شریف کو کوئی غلطت نہیں تھی جنہوں دھوڑ دی لوڑ محسوس جبکہ تھی دیکھتے ہو کوئی انسان ایسا نہیں جمتا کہ جڑا جمدیا صاف ستھرا ہوئے غلطت تو باب ہوئے اگر جسم شریف اللہ نے نورانی اور بے مثال نے اس بنایا تو غلاقت نہ ہونے کا کیا مانا ہے اللہ یعنی آپ میرا جسم نور ہے دو لفظوں کی اگر میں اتر کر بات کریں گے تو کیسے اور روشن دلائل آپ کو ملیں گے سبحان سبحان اللہ اللہ مقام فرما دیا جی بچیاں لوگ لڑا ہوئی پتر لوگ لڑا پیدا ہوا ہے اگلی گل سنو اما باپ نے جس جسے میرا بچہ پیدا ہو جائے میرے تو ایک نور ہے یہ دوسرا شامی برا بالکل شام دے آئے نہیں سارے اٹھ جانے پھر ان ہزار میل کا سفر سفر سفر کردیا ملک شام کے کے دمشق مسرا محل اما جی اس اس اس علاقے علاقے بھی نہیں نہیں کیتے کو مل جنا پڑے یعنی معلوم ہوا روشنی ایک عجیب سی اترے جنہیں سب اور کوئی قریب چیز کوئی حجاب اور رکاوٹ بنا وہ مانے سے رکاوٹ نہیں بن سکتی جی ہمار سانو ہے کا پڑھنا بہت ساری سارے امام ابن تعالیٰ عنہ جامع اللہ پہلی روایت پیش کرنے لگا سمجھو ہے ان تمام روایات جی پیش کرا گا جب ملاؤ گے نا ان دا مانا بالکل صحیح ہو جائے گا جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ فی الحال مرسل ہے اور صحیح ہے پڑھتا ہوں امام اوزائی کی سنت پیش کر رہے ہیں امام ابن سعد کی طبقات کی سنت پیش کر رہے ہیں طبقات ابن سعد میں ہے عن حمر بن عاصم القلابی صدوق حسن حدثنا حمام بن یحیٰ عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی صلح الانساری المدن کے صاحب انہوں نے والد گرامی حضرت عبداللہ نبی باغ کے زمانے زمین کے اندر پیدا ہوئے بولے دا ابو حفظ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ لے رہے دادا جی نے اور جلیل قتل کا اپنی انتہائی ہے سبحان اللہ سند دوسرے اللہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لما ظلمته قال جب مرضي نور اضاء له كل شام فولدته نظيفا ما ولدته كما يولد الصبر كما يولد الصبر ما به قدر وبقى على الله وهو جالس على الحق بيده سب صحیح ہے ان سب صحیح ہے راحت انہا خارجا منہا نور ادا لہا قصور شام یادا لہو قصور شام نور کی وجہ سے میری ماں نے خواب دیکھا کیا میری ماں نے صاف دیکھا کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے یہ حدیثیں صحیح ہیں اس میں خواب کی بات ہے اب اس سے کوئی یہ سمجھے کہ یہ صرف خواب کی بات ہے اسی شبہ کے ازالے کے لیے میں نے یہ موجود رکھا یہ اس طرح بن جائے گا جس کا کہتے ہیں زیادہ اس پتہ مقبول ہو گئے یہ دار سمجھا سمجھے گا اس میں آپ علیہ السلام نے آپ ہونے کا ذکر فرمایا دوسری روایات میں آپ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت نور شریف کا بالفیل ظاہر ہونا پھر اما جی کا بالفیل دیکھنا پھر اما جی تو اما جی رہی دایا شریف جو تھی نا حضرت شفا دو دائیاں اس وقت جڑیاں موجود ہیں ایک حضرت عبد الرحمان بن عوف کی اما جی سن ایک حضرت عثمان بن اب الحاظ کی اما جی سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ جی میں صحیح بخاری شریف نے محدث ابن سکن نے صحیح کتاب لکھی ہے حدیث الجام صحیح ان کی ایک ہے اس کے اندر اسی روایت کو ذکر کیا جس سے پتا چلتا ہے جو کہ نزدیک کی روایت نہیں ہے اللہ ہے حضرت عثمان حضرت عثمان میرا بلاس کی اما جی پیلا آتما بیتا بلا لے کہ حضرت عبد الرحمان میرا اوپی شفا پا گئے حضرت عثمان شفا لے گل کتاب الشریعہ کے اندر امام حاشمی نے نفس فرمائی روایت کرتے ہیں من سے آواز بلند کرنا یہ نہ سمجھنا کہ کوئی رونے کی آواز تھی لال کا مانا رونا نہیں ہو جی، جی، جی۔ آواز بلند کرنا ہوتا ہے آواز بلند کی رابطی وضاحت نہیں کی آواز بلند کی آواز ہے یا اللہ رہی کہہ رہا ہے الحمد للہ دوسرا کہہ رہا ہے سکتا ہے آپ علیہ السلام نے طرح الحمد للہ فرمایا اللہ میں رہے تو پورا روم کے روم ہوں شام تو ہی اگے گل چلی گئی شام جا مدد پتی ہے روپ اب حضرت الرحمن کے نام فرمان اتشنتری امی شفا بنت عقال لما ولدت محمدا سبحان اللہ بقال یتی سمعت قائلا يقول رحم ربك قال الجبا قال علي ما بين المشرق والمغرب حتى نزلت الى بعض قصور الروم علاوہ دیگر روایات بھی ہیں جن کے اندر یہ ہوئی مضمون کے معنی ادا کیا روایت کتاب کی ذکر ہم پہ ہے لمبی روایت ریسے فرما کے ہاتھ گورن ہے جو ہے آگے پر باتیں بلے جانو ہو روایت اور ابو یادہ مقصود یہ ہو رہا ہے کہ محسوس ہوں محسوس ہوں بی نظر آیا سبحان اللہ جامع اور آسار سے بھرپور روایت کی ہے جن کے غالب حضرت عثمان سے نابل آپ کی اما جی تاہی جیسے سن وہ فرمانیاں نے یا حسن ہون دا اور معارف کو ان کا موجود نہیں تو سوائے قبول کرنے کے چارہ نہیں اور پھر فضائل کے اندر کے بھی رواج آتا ہے جو اور کو رسی ہو یہ بھی محدثین کا اتفاق ہے مطلب ہے نبی کا تین ایسی حقیقت رکھی ہے کہ جو بالکل ہمارے خلاف ہے جی ہاں ہونی ہونی جسم دو پر پر ظاہر ہونا چمک چمک ہر گیا ہے ہے ملک شام کے کے محلات محلات جس جس دن دن روم اما جی فرمانی یعنی وہ اپنی رویت دیکھ کمال کمال کو ظاہر فرما ہے حد حد تک تک سمجھ میں میں صاف کہ آپ علیہ السلام کو بس تسلیم کا پیشاب مبارک سبحان آپ علیہ السلام کا دوسری عجیب گل کی اس کے اندر قدرت نے ایک عجیب برکت رکھی تھی جو ہماری عبادتوں میں نہیں سبحان اللہ جنت کی امید دلاتی ہے امید دلاتی ہے اور دولت سے دور ہونے کی امید دلاتی ہے یقین دلاتی ہے قربان جائے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب مبارک کو جنہوں نے استعمال کیا حضور نے ان کو فرمایا میں جڑا میں بول گیا یہ سب میں پھر لوٹا گا بڑی حکمت ہماری عبادت دلانگ یہ جو نیچے حاشیہ لکھنے والا ہے یہ البانی کا شاگرد ہے دوسرے مذہب کا ہے دوسرے مذہب کا ہے جی حسین سلیم اسد دارانی حاجی منصف ہے اس تحقیق کی کتاب کی تحقیق کے اندر اس نے صاحب اپنے قربان جاؤں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک توجہ ہے سبحان سبحان اللہ اللہ روایت پڑھنا اور رضوان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ہم نے یہ عیدا کہ ہم نے دیے وجد حرم تھا شریعہ فقام فطلبه فلم يجد فقال فقال اين القضاء قالوا خرجت القضاء خادمة ام سلمة التي قدمت معها منها في الحبشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت من النار بحذار سبحان الله Oh, غیر عبداللہ بن احمد بن حنبل احمد بن حنبل کے پتر حضرت عبداللہ کے قائمان بسمت کے آر سبحان اللہ حکیمہ وکیلہ احمد کے ساتھ اللہ کے حکیمہ بن پہ میں فرمایا ہے پی گئی ہے اللہ فرمایا اللہ دارانی سلیم حسین دارانی لکھ رہا ہے نیچے سوائے تھا وہاں پھر بالکل صحیح ہے سنانا چاہتا تھا کہ حضرت ام احمد کا پیشاب پینا یہ لوگوں نے سنا ہے جی، جی۔ مگر اس کی روایت نہیں ہے اندر کرتے ہیں پرور بگاڑا کلی مائیاں ایک ہی پتر دیتا ہے وہ بھی مار دیتا ہے وہ سو واہ واہ سبحان اللہ لیکن آپ کو ضعیف لکھ رہے ہیں لیکن لیے لکھ رہا ہے کہ ابو مالک تھا تھا ہے لیکن کا مذہبی مسترد نے اس کو نکل دیا اس پر خاموش رہے امام ذاتی بھی اس پر خاموش رہے مطلب- کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ابو مالک ان کے نزدیک مصروف نہیں ہے اللہ اللہ بالکل پاسے سے گیا اصل اصل جو ہمارا دعویٰ ہے اس کے لیے اصل دلیل پہلی روایت عجیب گل ہے نیند رکھنی پہ تیری نماز امید دلاوے محمد کریم دا پیشاب یقین دلاوے یقین والے عجیب مذہب ہے یہ ابن ہم نے پیدا کیا تھا دماغ کا حملہ ہوا حضور کا واسطہ دینا حضور کی ذات کا واسطہ دینا جائز نہیں ہے لیکن اپنے اعمال کا واسطہ دینا جائز ہے واہ بھائی واہ ہمارے اعمال کا یہ حال ہے وہ ہمیں اعتماد نہیں دلاتے ہم ان پر اعتماد کریں تو ضائع ہو جاتے ہیں آئے سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ کے راز دی پڑھدے پڑھدے متعلق ربنا الذي بارك الشام ولهذا تكون الشام معقلا للاسلام واهله وهي دار ملك كما ورد ذلك فيما ذكره كعب الاحبار وغيره عن الكتب السابقه فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ظهور مكه وهاجره الخيمه وقتله بالشام ففي لبنى تحمل ايضا واستنفاره بالشام ومن مكه بدا النبوه صلى الله عليه وسلم بدا النبوه صلى الله عليه وسلم والى الشام ينتهي الجهود سبحان الله چشتی سے چشتی سے ہاں، نو روپیہ سیدھی نہیں سن کوئی پورا نہیں بھی مار بولنے کتنے اشارہ فرمایا ہے فتح دنیا کے اندر ملک ہو بھی شام انہوں نے اس حدیث کے مارج میں نہیں یہ بھی ذہن رکھا جی، جی۔ سبحان اللہ یہ نور شریف ظاہر ہون دی حکمت انہاں یہ ظاہر نہیں کیتی انہاں ملک ہو بھی شام کے روایت سونا نے داری ہے سونا نے داری نے شروع ہے حضور دے فضائل دے ذکر شریف کے اندر حضرت کعب العفان عبداللہ بن سلام دی روایتہ جڑی آوندی ہیں پچھلے کتاباں وچ آپ کا ذکر حضور کا جدو آیا ہے پیدائش مکش ہوئے گیت پیدائش ہوئے گی اور شام ہوئے گا دیکھو تردیق پیدائش کا ہے صرف مکے مولے مہاجر ہو مہاجر ہوئی بات مہاجر ہو ہجرت کا اگر کوئی آ کے معاویہ نے جبرن چھین لیا تھا یہ ضرور بھی جبرن نکلا تھا ملک شام پڑا جی کو وہاں کے محلہ نظر آ رہے ہیں روم کی سلطنت کے محلات نظر آ رہے ہیں اور اول کی جو وضاحت کی ہے وہ حضرت بادشاہی خبر اللہ نے دوستہد مطلب یہ نکلیا آپ دی ولادت شریف دے احوال شریف آلو غور نال تے علم دی روشنی نال پڑھیا جاوے تے یہ دو گلاں بالکل واضح ہو جاندی ہیں کہ حضور نور محسوس ہون والے نے اور حضرت معاویہ بہت عظیم شخصیت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میں سال بنایا پر تج بھی کر میں بازار میں چلنا پھرنا کھانا پینا آواز جی کی آ رہے اس کا جواب تو قرآن سبحان اللہ پاک کہتے تھے ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہ یہ کیسا مشور ہے کھاتا ہے پیتا ہے بچے ہمارے جیسا ہے ہمارے پاس کوئی فرشتہ نے فرمایا اگر ہم رسول کی فرشتہ نہیں بھیجتے تو کیونکہ ہم انسانوں کے پاس بھیجتے تو اس کو بھی انسان بنا کر ہی بھیجنا پڑتا رشتہ بھی انسانی شکل میں آ کر بچے پیدا کر سکتا ہے کھا پی سکتا ہے بازاروں میں رہ سکتا ہے مزہ آئے دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا اللہ اور پھر آپ ہاں، ہاں، جس چکر میں پڑے ہیں ان کو اس وقت بھی اسی چکر میں ڈال دیتے ہیں ان کا فیصلہ یہ کیسے ہمارے جیسا ہے یہی جواب دے رہا ہے کہ نور ہو ہو مثال اور انسانی وقت بن کر ہاں جی، رہا ہے اور پھر بچے پیدا کرے بازار میں کھائے پیے گھومے پھرے اور پھر یہ چکر میں پہنچ جائے ہمارے لیے ایسا کرتا اس کا جواب اللہ نے پہلے دے دیا فرشتے کو فرشتے کو اگر ایسا بھیجا جا سکتا ہے تو محمد نور کو بھی ایسا میں بھیجا جا سکتا